ہم یعنی کہ جو ذاتی مکان کے علاوہ جو پلاٹ زمین وغیرہ ہوتی ہے بزنس کے لیے کیا ہے نا انویسٹمنٹ کے طور پہ اگر لیے ہوئے ہے یعنی انویسٹمنٹ کے طور پہ ہی لیتے ہیں یعنی عام طور پر اگر کچھ اضافی آمدانی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے زکات واجب ہے جی جی بسم اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد بھائی نے پلاٹ کے بارے میں سوال کیا ہے تو پلاٹ کے تعلق سے میرا ایک تفصیلی بیان تقریباً دس پندرہ منٹ کا میں نے دیا تھا اور اس کے تعلق سے اس کے جتنے بھی گوشے ہیں تمام گوشوں کو میں نے واضح کیا تھا وہ فیس بک پر بھی موجود ہے لائیو اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے آڈیو کی شکل بھی موجود ہے بہرحال بھائی نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیے پلاٹ کئی مقصد کے تحت انسان خریدتا ہے اگر انسان پلاٹ زمین گھر بنانے کے لیے خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر انسان اسے کھیتی باڑی کے لیے خریدتا ہے تو جب وہ کھیتی باڑی کرے گا اور زرعی پیداوار ہوں گے اور ان نصاب کو پہنچے گا تو اس پر انسان زکوٰۃ دے گا اور وہ زرعی پیدار پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی زرعی پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے غلہ جو پیدا ہوگا اور نصاب کو پہنچے گا تو اس میں جب جب پیدا ہوگا غلہ انسان اس میں زکوٰۃ دے گا اور غلے کا نصاب تقریباً سات سے پچیس کلو سے لے کر کے سات سو پچاس کلو تک کے آس پاس ہے اس کا اتنا جتنے پاس ہوگا جس کے پاس اس پر زکوٰۃ دے گا تیسری زمین جو ہوتی ہے انسان کرائے پر دینے کے لیے لیتا ہے کہ میں پورا پلاٹ کرائے پر دوں گا اس کو کچھ بناؤں گا نہیں ایسے ہی اوپن زمین ہے اوپن پلاٹ ہے اسے کرائے پر دیں گے تو اس کرائے پر جب انسان کرائے پر دے گا تو اس پر انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا جب کرایہ نصاب کو پہنچے گا تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ دینی ہوگی اور کرایہ نصاب کے پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کرایہ فی کرایہ خود یہ نصاب کو پہنچے یعنی جو کرایے کی رقم ہے وہی نصاب کو پہنچے ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس کچھ اور بھی پیسے ہیں کرایے کے بھی کچھ پیسے ہیں سب ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچے گا تو اسی صورت میں زکوٰۃ دے گا انسان مثال کے طور پر پچاسی گرام سونے میں زکوٰۃ ہے پچاسی گرام سونے قیمت چار لاکھ ہے ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے اس نے کرائے پر دیا ہے اور وہ سال میں اس کو کرایہ پانچ لاکھ آتا ہے پانچ لاکھ آتا ہے لیکن اس میں تین لاکھ وہ کھا جاتا ہے اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا زمین پر خرچ کر دیتا ہے تو اس کے پاس بچا دو لاکھ روپیے جب دو لاکھ بچا تو دو لاکھ میں زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن یہ دو لاکھ اس کے پاس ہے مزید اس کے پاس اور پیسے ہیں تو ان سب کو ملا کر کے جب چار لاکھ بن جائے گا پچاسی گرام سونے کے برابر تب انسان زکوٰۃ دے گا تو یہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری ہر ہماری جو بھی مالیت ہے یہ ہمارے پاس جو بھی جائیداد ہے جو بھی چیز ہے ان سب کا الگ الگ نصاب کو پہنچنا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب الگ الگ نصاب کو پہنچے کہ آپ کے پاس اگر کرایہ چار لاکھ ہوگا تب کرائے میں زکات دیں گے آپ کے پاس دکان ہے بزنس ہے دکان کپڑے کی دکان ہے یا راشن کی دکان ہے جب وہ الگ پہنچے گا نصاب کو تب اس کی زکات دیں گے آپ کے پاس کمپیوٹر کی دکان ہے کمپیوٹر کی دکان جب نصاب کو پہنچے گی مال اس کا پہنچے گا تب زکوٰۃ دیں گے تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے کیونکہ ہر پیسے کی اصل سونا ہے یا چاندی ہے لہذا اسے دوسرے پیسوں کے ساتھ ملا کر کے جب وہ نصاب کو پہنچے گا تب زکات دیں گے تو تیسری شکل میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے کرائے پر دینے کے لیے کہ ہم اس کو کچھ نہیں بنائیں گے ایسے اوپن رکھیں گے کرائے پر دیں گے تو ایسی صورت میں کرائے پر زکوٰۃ ہوگی چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ نے زمین خریدا ہے اپنے بال بچوں کے گھر بنانے کے لیے تو وہ بھی اس کا شمار گھر ہی کے اندر ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی پانچویں شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے جو زمین لیا ہے اور وہ زمین آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم زمین کا بزنس کریں گے خرید و فروخت کریں گے ریئل اسٹیٹ آپ کے پاس ہے تو ہر سال آپ اس کی زکات دیں گے کرنٹ ویلو کے لحاظ سے اس کی جو قیمت ہوگی کرنٹ ویلو اس کے لحاظ سے آپ زکات دیں گے کرنٹ ویلو کا اندازہ کیسے ہوگا اس کا اندازہ کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے تین چار لوگوں سے آپ پوچھئے کہ یہ زمین کی کتنی قیمت ہوگی اور ہم اس کو بیچنا چاہیں تو کتنے اس کی قیمت آئے گی آپ ان سے پوچھ کر کے جو درمیانی جو پیسہ ہوگا قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا یا جہاں آپ کا پلے پلاٹ ہے زمین ہے وہیں پر کسی کی زمین بک گئی ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زمین کی کیا ویلو کیا قیمت ہے تو اس طریقے سے انسان پلاٹ کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے ایک پلاٹ ایسا آپ نے خریدا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے اس کو گھر بنا کر کے ہم اس کو بیچیں گے گھر بنا کر کے بیچیں گے تو اسی صورت میں آپ جب گھر بنائیں گے جب گھر بیچیں گے تو آپ زکات دیں گے اور جب تک گھر بنے گا اس وقت بھی جو آپ کا سامان لگے گا اس میں بھی آپ اس کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے کیونکہ وہ پیسہ ہے اور پیسے کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ شکلیں ہیں زمین کی کہ انسان پلاٹ کس نیت سے لیتا ہے کس مقصد سے اور اگر آپ نے پلاٹ لیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا مقصد آپ کا بدلتا رہتا ہے کبھی کہتے ہیں گھر بنائیں گے کبھی کہتے ہیں بزنس کے لیے رکھیں گے کبھی کہتے ہیں قیمت زیادہ ہو جائے گی تو بیچ دیں گے اگر اس یہ آپ کا اس طریقے کا مسئلہ ہے تو جب آپ بیچیں گے اس سال کی زکات دے دیں گے کیونکہ کوئی آپ کی کنفرم نیت نہیں ہے تو جس سال آپ بیچیں گے اس سال آپ اس کی زکات دیں گے تو امید ہے کہ ہمارے بھائی کا جو سوال ہے اس جواب کے اندر ان کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا جزاکم اللہ خیر ہے کہ جیسے لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں نہیں آتا ہے ہے تو کیا صورت میں واجب یا ہاں، سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نیند کھلنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ احتلام ہوا ہے لیکن کوئی اثر باقی نہیں ہے تو اسی صورت میں کیا کریں گے غسل کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث فرمائی ہے کہ جب انسان کو احتلام کے بارے میں شک ہو اور کوئی اثر نہ ہو تو اس کے لیے غسل نہیں ہے اور جب انسان اثر دیکھے نشان دیکھے اگرچہ اسے یاد نہ ہو تو اسے غسل کرنا ہے تو اس کا تعلق جو ہے یقین کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا یاد رکھنا یہ انسان بھول سکتا ہے اس کو اور انسان اسے سوچ رہا ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی خواب دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہو گیا لیکن نہیں ہوا رہتا ہے تو اسی صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اگر نشانات موجود ہیں تو انسان غسل کرے گا اگر نشان موجود نہیں ہے تو انسان غسل نہیں کرے گا اگرچہ اسے شک ہو کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور اگر نشان موجود ہے انسان کو یہ ہو کہ نہیں ہم کو اطلاع نہیں ہوا تو بھی وہ کرے گا غسل کیونکہ ہاں دلیل ہمارے پاس موجود ہے سامنے واضح ہے جی ہمارے لیکن یہ ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکی سوال کر رہی ہیں کہ امتحان ہوتا ہے تو قرآن کا بھی امتحان ہوتا ہے اور کبھی حیض کی حالت یا ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو کیا اس صورت میں قرآن لکھنا رہتا ہے جواب کی شکل میں پیپر پر ہی سوال ہے نا کہ پیپر پر لکھنا رہتا ہے تو کیا ہم لکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ بالکل آپ لکھ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ امتحان ہے اور اس طریقے سے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ کے لکھنے میں آپ کے ہاتھ کے اندر حیض کی کوئی ناپاکی یا کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا آپ اسے قرآن کا جواب لکھ کر کے کاغذ میں آپ دے سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شفوی یعنی جو ہے زبانی طور پر کوئی امتحان لے رہا ہے تو آپ زبانی طور پر بھی اس کو سنا سکتے ہیں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے جی ہاں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ذکر میں قرآن اول نمبر پر داخل ہے اور کبھی آپ ناپاک بھی رہتے تھے اس کے باوجود بھی ذکر کیا کرتے تھے اور یہ حیض ایسی چیز ہے جو عورت کے اختیار میں نہیں کچھ ختم کر دے جیسے انسان اگر ناپاک ہو گیا ہے تو غسل کر لے گا پاک ہو جائے گا لیکن حیض کی ایک مدت ہوتی ہے اور اس وقت تک حیض مانا جائے مدت جو ہوتی ہے اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہو سکتا عورت کے اختیار میں نہیں رہتا ہے تو اللہ رب العامن کی طرف سے ہے لہذا ان دنوں میں اگر امتحان پڑتا ہے تو امتحان دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور چاہے شفوی امتحان ہو چاہے تحریری امتحان ہو لکھ کر کے اگر وہ امتحان دیتی ہیں تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کو ختم کرنا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ عورت اسے ختم کر دے جی تو لہذا اس صورت میں حتیٰ کہ اگر بھولنے کا خدشہ ہے کوئی معلمہ ہے اور اس طریقے سے طالبہ ہے تو وہ بھی قرآن پڑھے گی کیونکہ جو ہے وہاں پر ضرورت ہے اس کی وہاں پر ضرورت ہے اور اللہ رب العامن جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے لائے مسعود المتحرون اس سے مراد ایک تو کتاب مخنون لوح محفوظ ہے اور دوسرا متحرون سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتے کتاب مخنون کو لوح محفوظ کو چھوتے ہیں جی ہاں تو لہذا یہ عورت اگر اسی صورت میں ہے تو وہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے جواب لکھ سکتی ہے اور تحریری طور پر بھی اور شفوی طور پر بھی زبانی طور پر بھی اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے مراجہ کر سکتی ہے وہ اس کو دہرا سکتی ہے کیونکہ اس کو امتحان دینا ہے اور یا اس کے اگر وہ معلمہ ہے پڑھا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے طالبہ ہے پڑھ رہی ہے اس کو پڑھنا یاد کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے لہذا اسی صورت میں وہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو کوئی اس میں حرض کی بات نہیں ہے جی دیکھیے اس مسئلے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ اگر نارمل حالت میں حیض کی حیض والی عورت ہے تو کیا قرآن کریم کو پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گی وہ بڑی ناپاکی ہے یہ خاص طور سے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے اور اگر پڑھنا ہو مجبوری ہو تو گلفس وغیرہ پہن لے جیسے یہاں کے علماء کہتے ہیں لیکن اس کے تعلق سے میں نے شیخ المائن رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا ان کا فتویٰ پڑھا اور بھی بہت سارے علماء کے فتوے پڑھے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر ہے اور رحمانوی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک رہتے تھے بڑی ناپاکی رہتی تھی تو بھی آپ قرآن پڑھا کرتے تھے جیسے کہ آپ عورتوں کے پاس جاتے تھے تو کبھی آپ غسل کر کے سو جاتے تھے کبھی آپ وضو کر کے سوتے تھے کبھی آپ بغیر غسل اور بغیر وضو کیے ہوئے سوتے تھے اور یہ بڑی ناپاکی جو اگر انسان کو ہے اگر عورت آدمی غسل بھی وضو بھی کر لے تو اس کی بڑی ناپاکی نہیں دور ہوگی اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سوتے تھے تو آیت الکرسی پڑھتے تھے سور فاتحہ پڑھتے تھے سورہ تبارک الدی سورہ ملک پڑھتے تھے یا آپ کا معمول تھا اور پڑھ کر کے اپنے جسم کو ہاتھ پھیرتے تھے جب کہ آپ کو بڑی ناپاکی رہتی تھی آپ غسل آپ کے لیے ضروری ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ غسل کیے بغیر سو جاتے تھے وضو کر کے سوتے تھے یا بغیر وضو کے تو وضو کرنے سے بھی بڑی ناپاکی دور نہیں ہوتی غسل کرنا ضروری ہے تو اسے معلوم ہوا اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کے سر کے دی اضاء اللہ اضاء کرتمن فی ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے کیونکہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بس کی بلکہ وہ کیا نام ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تم طواف کے علاوہ سب کچھ کرو اور جو مرد ہوتا ہے جو حیض والی اور آدمی جو ہوتا ہے حاجی وہ مسجد کے اندر بھی جاتا ہے لہذا ایسی عورت مسجد کے اندر بھی جا سکتی ہے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ اور جو محققین علماء ہیں امام شوقانی امام صدیقی زنخواں اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے علماء ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں ان کو نہیں محروم رکھنا چاہیے اس سے نماز پڑھنا منع ہے البتہ ایسی جگہوں پر جانے سے ان کو منع نہیں کیا گیا تو اسی جی، صورت میں اگر عورت قرآن پڑھتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی انشاءاللہ شاء کی بات نہیں ہے اور وہ پڑھنا چاہتی تو پڑھے کیونکہ اس کی زبان میں اس کے ہاتھ میں حید نہیں ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ مجھے وہ چٹائی دے دو تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں حید سے ہوں تمہارے نبی نے کہا کہ تمہارا حید تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو باقاعدہ انہوں نے پکڑ کر کے دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھے اور اگر بچنا چاہتی ہے تو بچ سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے اس کے لیے کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے دیگر ذکر اذکار کے لیکن اگر کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے اور تمام علماء کے فتح سننے کے بعد اور مراجہ اور پڑھنے کے بعد جو چیز راجے سمجھ میں آئی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایسی عورت کے لیے بھی اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر نہیں پڑھتی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے جی لاک جی، ڈاؤن نے دور کر دیا ہے بھائی دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دن میں عورت سے جو ہے بوسہ دینا عورت کو تقبیل کرنا اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیے اس آدمی کے لیے جائز ہے جو اپنے آپ کو اوپر کنٹرول کر سکے اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جائز نہیں ایسا کرنا جی ہاں عائشہ فرماتی تھی کہ جو ہے وہ تو آپ سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر انسان کنٹرول کر سکتا صبر کر سکتا تو اس کے لیے جائز ہے اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے جی ہاں کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور کہ انسان نہیں صبر کر پاتا ہے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور اسی صورت میں جو ہے وہ کیا نام ہے جو چیز حرام ہے اس کو کر بیٹھتا ہے بعد میں اسے ندامت ہوتی ہے تو اس لیے اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ حرام چیز کا اس وقت اس وقت حرام ہو اس کے لیے امبسری کرنا تو اس میں پڑھنے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے اگر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو جی جی جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نام کو ہم اپنے بزنس کے نام کر سکتے ہیں جیسے کوئی کمپنی ہے کوئی فیکٹری ہے ہے یا بچوں کے نام نام اس مطلب وہ یوز کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریان یہ جنت میں ایک دروازے کا نام ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے تو کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں یعنی کوئی کام کرنا چاہیں دکان کا نام یا کوئی فیکٹری بنانا چاہیں اس کا نام یا بچوں کا نام تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل رکھ سکتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے جو معزز میزبان ہیں شیخ پرویز صاحب ماشاء اللہ پیوستہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا تھا فرمایا تو انہوں نے اپنے بچے کا نام ریان ہی رکھا ہے جی ہاں تو ریان نام رکھ سکتے ہیں بڑا پیارا نام ہے آپ کمپنی کا نام رکھیں یا اپنی دکان کا نام رکھیں یا کوئی بزنس شروع کریں اس کا نام رکھ دیں ریان انویسٹمنٹ کمپنی یا ریان دکان کا نام رکھ دیں بچے کا نام رکھ دیں الحمد للہ آپ مدرسہ کھولیں اسکول کھولیں اس کا نام ریان رکھ دیں ریان پبلک جو ہے اکیڈمی ریان پبلک اسکول

کہ جہری نماز اور تراوی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد امام صاحب سر شروع کر دیتے ہیں اور میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وہ اتنا سکتا نہیں کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا اور حدیث میں ہے کہ صلاح فاتحہ کتاب تو اب ایسی صورت میں ہم جہری نمازوں میں امام کے بعد کیسے محنت کو سکتا نہیں کرتے اور سور فاتحہ کا ختم کرنے کے فوراً بعد دوسری بھائی کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب زہری نماز میں سورہ فاتحہ کی فوری بات تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے موقع دینا اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں سے حضرت عبد اللہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں تو آپ نے انہوں نے کہا کہ اقرا بحافی نفس اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرو تو جب امام سورہ فاتحہ تلاوت کریں آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے آپ اس کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے رہیے امام پڑھتا الحمد رب العالمین اس کے بعد الرحمٰن رحیم پڑھتا تو آپ اس کے پیچھے الحمد رب العالمین الرحمٰن رحیم پڑھ لیجیے اس کے پیچھے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے اگرچہ آپ کو موقع نہ دیں کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سکتا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف سانس لینے کا سکتا ہوتا تھا بلکہ اس سے بڑا سکتا تو آپ جب رکو میں جاتے تھے تب کرتے تھے جب آپ رکو میں جاتے تھے آپ کا تین سکتا ہوا کرتا تھا پہلا سکتا تو سورہ فاتحہ سے پہلے جس میں آپ دعائیں سنا پڑھتے تھے جو لمبا ہوتا تھا جس کے بارے میں صاحب نے پوچھا مانوی سے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تمہارے ہمارے نے فرمایا نے سوال کیا تمہارے ہمارے نے دعائیں سنا بتائی کہ میں دعائیں سنا پڑھتا ہوں اور دوسرا سکتا غیر مخدوب علیہ کے بعد ہوتا تھا سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد تو یہ سکتا بہت معمولی ہوتا تھا جسے انسان سانس لیتا ہے اس کے برابر سمجھ لیے ہوتا تھا یہ یا تھوڑا اس سے زیادہ تیسرا جو سکتا ہوتا تھا آپ کا جو ہے پہلے سکتے سے کم تھا ہوتا تھا اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سکتا ہوتا تھا اس سے زیادہ ہوتا تھا اور وہ تھا کہ سورہ ملانے کے بعد آپ سکتا کرتے تھے خاموش رہتے تھے اس کے بعد پھر رکو کے اندر آپ جایا کرتے تھے تو یہ تین آپ کے نماز کے اندر سکتات ہوا کرتے تھے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کا سکتا ہوتا ہی نہیں تھا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے لہذا آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو امام جب دوسری صورت پڑھنا شروع کرے تب آپ پڑھ لیں کیونکہ آپ کے لیے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے صلاۃ صلاح وَََََََََََّ قرب فاتحہ تل کتاب ہمارے نبی نے یہاں نہیں بتایا کہ کب کب پڑھنا ہے آپ کو ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے اور جب اس کی تلاوت ختم ہوگی سور فاتحہ کی تو اس کے پیچھے آپ کی بھی ختم ہو جائے گی یا اس طریقے سے امام دوسری صورت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کا نہیں ختم ہوا مان لیجئے تو آپ جاری رکھیے اور سورہ فاتحہ ختم کیجئے اگرچہ وہ دوسری ضم سورہ کرنا شروع کر دیں تو الغرض یہ ہے کہنے کا کہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھیں چاہے امام دوسرا ضم سورہ کرے اس وقت پڑھ لیں یا جب امام سور فاتحہ کے بعد پڑھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملے سور فاتحہ انسان کے لیے پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جی جی بیافی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو بھی حرکت دینا ہے جی ہاں دل کا مطلب پڑھنے کا یہ کہ آواز نہیں نکالنا ہے بلند آواز نہیں پڑھنا ہے لیکن زبان حرکت رہے گی آپ کی زبان چلے گی اور جب زبان چلتی ہے اور انسان دل میں پڑھتا ہے اس کو یا زبان حرکت کرتی ہے تو آواز نہیں نکلتی ہے جی ہاں تو یہ ان کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اسے بلند آواز سے نہ پڑھے کیونکہ تشویش ہوگی اور ہمیں سننے کے لیے کہا گیا ہے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور انسان جب پڑھتا ہے تو خاموشی رہتا ہے صرف زبان اس کی حرکت رکھتی ہوتی ہے اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی ہے تو یہ کہ زبان حرکت میں رہے اور انسان خاموشی کے ساتھ اس کو پڑھے یہ ان کا مطلب ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہا ہو تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں جی بھائی کا سوال شیخ ہمارے نمازی سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جہری نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے حدیث خلال امام فان تو جب امام پڑھے تو آپ اسے جو ہے انصاف کریں تو دیکھیے یہاں پر جو مراد ہے کہ امام تو قرات کرتا ہی ہے امام جہری اور سرری ہر نماز میں قرات کرتا ہے امام جو ہے ہر نماز کے اندر قرات کرتا ہے بغیر قرات کے بغیر سور فاتحہ کے تو اس کی نماز ہی کسی کی نہیں ہوتی ہے اور یہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے ابو داود کی اور اس طریقے سے ترمیزی اور نصیب نمازہ وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صاحب کرام کو حکم دیا کہ تم امام کے پیچھے رہو تو سور فاتحہ پڑھو اور ظاہر بات فجر کی نماز زہری نماز ہوتی ہے اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ مانبی نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد کیا ہو گیا ہے کہ آج میرے اوپر تلاوت گرا گزر رہی تھی تو کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو تو صابق کرام نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تمہاربی نے فرمایا جب تم میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کیونکہ یہ قرآن کو اللہ رب العالمین کو قرآن کہا ہے اور اسے نماز کی شروعات ہوتی ہے قرآن کی شروعات ہوتی ہے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے تو فجر کی نماز جہری نماز ہے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہری نماز کے بعد فرمایا کہ جب میرے پیچھے رہو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو تو معلوم یہ ہو کہ جہری نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے اور شروع شروع میں صاحب کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دیگر صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے تو آپ نے دیگر صورتوں کو پڑھنے سے منع کیا لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کیونکہ سورہ فاتحہ یہ لب لباب ہے سورہ فاتحہ کو اللہ ہمارے بھی نے نماز کہا ہے اسلح کہا ہے تو اسلح کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں نماز نہیں ہوگی وہ رکن ہے جیسے رکو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی سجدہ نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی ایسے سور فاتحہ ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے اور امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت بڑے بڑے بڑے محدثین علماء نے باقاعدہ اس کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور رہی وہ حدیث کہ جب امام پڑھے تو اس کی امام کی قرآت تمہاری قرآت ہوتی ہے تو یہ ایک تو حدیث ضعیف ہے نمبر دو وہ جو قرات وہاں پر مراد ہے وہ دوسری قرأت مراد ہے اس لیے دوسری قرات کا پڑھنا امام کے علاوہ دوسروں کے لیے ضروری نہیں ہے وہ مقتدی کے لیے کیونکہ امام جو ہے اس کا ضامن ہے یہاں پر اور یہاں پر اس قرات سے دیگر صورتوں کے پڑھنے سے اس حدیث کی بنا پر خارج کر دیا جائے گا کیونکہ سور فاتحہ کے تعلق سے مانبی کے حدیثیں ہیں اور دیگر چیزوں کے تعلق سے مانبی نے منع کر دیا کہ نہ پڑھو تو اسے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے جی ہاں تو امام تو قرات کرتا ہی ہے امام کی قرات تو ہوتی ہے اور بیر قرات کے امام کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی لہذا سورہ فاتحہ یہ ضروری ہے اور امام جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے جیسے انسان امام رکو کرتا ہے امام سجدے کرتا ہے امام دعائیں کرتا ہے اور تیار درو شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام پڑھ رہا تو ہم بھی نہ پڑھیں لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے چاہے جہری نماز ہو چاہے شہری نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے جی دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی کو برن تیزی کے ساتھ کھینچنے سے منع کیا ہے کیونکہ انسان اگر تیزی کے ساتھ پانی کو کھینچے گا تو ناک کے ذریعے سے اس کے حلق کے اندر آ جائے گا کیونکہ انسان کے ناک پر کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے اگر تیزی سے کھینچے گا تو بہت غالب گمان ہے کہ انسان کا جو ہے وہ حلق کے نیچے آ جائے جی ہاں اس لیے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اسی پر اس کو بھی قیاس کیا جائے گا جی ہاں کیونکہ اگر انسان جو ہے یہ اللہ کہ اگر انسان کنٹرول کر لے جاتا ہے کہ بھائی نہیں جائے گا اس کے اندر حلق کے نیچے تو اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے لیکن بہرحال یہ تو جانے کا ذریعہ ہے سبب ہے اس لیے انسان کو بچنا چاہیے جی سے سوال یہ ہے کہ اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور کسی کے شاہ کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے تو کیا وہ تراویح پڑھنے والے پڑھانے والے امام کے پیچھے شاہ کی نماز پڑھ سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے اس کے اندر کوئی حرض کی بات نہیں ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ شی بخاری کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شاہ کی نماز پڑھتے تھے اور اپنی قوم میں جا کر کے لوگوں کے شاہ کی نماز پڑھاتے تھے اور ان کی نیت ظاہر بات ہے عشاء کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ عشاء ایک ہی ہے دو عشاء نہیں ہے اگر انسان دو عشاء پڑھے گا تو اس کو وہ یعنی جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ گویا کہ چھ وقت کی نماز پڑھتا ہے جبکہ اسلام کے اندر صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے اس لیے آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھاتے تھے ان کی نیت سنت کی ہوتی تھی اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نیت فرض کی ہوتی تھی اس لیے سنت پڑھنے والے کے پیچھے انسان فرض نماز پڑھ سکتا ہے لہذا اگر کوئی نفل کوئی سنت تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور انسان مسجد کے اندر گیا یا گھر ہی کے اندر مان لیجئے کوئی رشتہ دار آ گیا کوئی مہمان آ گیا گھر ہی کا کوئی آدمی اس وقت کہیں باہر تھا عشاء کی نماز ہو گئی تھی اور اب تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہے گھر کے اندر اور اسے عشاء کی نماز پڑھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے وہ اور جب دو رکعت پہ امام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کر کے دو رکعت پورا کر لے اور اگر وہ مسافر ہے تو اس کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے چار رکعت والی نماز دو ہی کر کے ہوتی ہے تو اسی صورت میں اسے کھڑا ہی نہیں ہونا اس کی نماز مکمل ہو جائے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر لے تو اسے معلوم ہوا کہ فرض نماز سنت پڑھنے والے کے پیچھے انسان فرض نماز پڑھ سکتا ہے اور ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے کہ امام کی اقتدا کرو تو اقتدا کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں یہ جو ظاہری چیز ہے ان میں امام کی اقتدا کرنا ہے نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے جو ظاہری اعمال ہیں اس میں امام کی اقضاء کرنا ہے امام کو فالو کرنا ہے یعنی امام سے پہلے نہیں جانا ہے اسی لیے ہمارے نے کیا فرمایا ان نماز امام علیہ بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کی اقضاء کریں پھر ہمارے نے آگے کیا فرمایا فیضا کب برآفہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو وہ کا آفر کا فرقہ جب وہ رکو کرے تم تب رکو کرو وہ ادا سجدہ فسجدو جب وہ سجدہ کرے تب سجدہ کرو وجہ سلم فصل میں جب وہ سلام پھیرے تب تم سلام پھیرو تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری چیزوں میں اس کی اقدا کی جائے گی انسان اس کے آگے نہیں جائے گا یعنی اس سے پہلے انسان رکو نہیں کر سکتا اس سے پہلے انسان سجدہ نہیں کر سکتا امام سے پہلے اگر کر لے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ امام سے آگے ہو گیا تمہارے میرے فرمایا کہ لا تصویقو نہیں بھی رکو ہے ولا بھی سجود تم مجھ سے آگے نہ جاؤ رکو اور سجدے کے اندر مجھ سے آگے نہ جاؤ تو رکو اور سجدہ یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان میں انسان کے امام کے آگے نہیں جانا اس کے پیچھے پیچھے چلنا تو یہاں پر امام کی مطابات اور اقتدا ظاہری چیزوں میں اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے لیکن یہ جو نیت کا معاملہ ہے انسان کی نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے لہذا اس کی نیت اس کے ساتھ ہوگی ہماری نیت ہمارے ساتھ ہوگی آپ اس کو مثال کیوں سمجھ سکتے ہیں ایک انسان کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے یا فر کی نماز شروع ہو گئی یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں کی نیت برابر ہونی چاہیے تو اس کی اثر کی نیت اس کی زہر کی نیت ہے تو پھر زہر کا پڑھنے والے کو بھی اثر کے پیچھے پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہونا چاہیے جبکہ دونوں فرض ہے صرف نیت کا فرق ہے اس کی ظہر کی نیت اس کی اثر کی نیت ہے تو ایسی صورت میں یہاں نیت مراد نہیں ہے امام کی خدا میں امام کی خدا میں یہاں پر نیت کے بجائے کیا مراد ہے جو ظاہری اعمال ہے وہ مراد ہے اگر انسان کی اگر امام کی نیت ریاکاری کی ہے تو کیا کریں گے اس کی ریاکاری اس کے ساتھ ہے پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہوگی جی ہاں اگر وہ ریا کاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے اس لیے یہاں پر جو مراد ہے ظاہری چیزیں مراد ہیں نہ کی باطنی چیزیں مراد ہیں اسی لیے اگر امام کے پیچھے پڑھنے والا سور فاتحہ مان لیجیے امام سے آگے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں باطل نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کہ آپ جسے مال سری نماز ہے اب امام کی سور فاتحہ کب ختم ہوئی آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے آپ امام سے پہلے سورہ فاتحہ ختم کر لیں تو کیا نماز نہیں ہوگی یقیناً نماز ہوگی کیونکہ ہمیں ظاہری چیزوں میں امام سے آگے جانے کے لیے منع کیا گیا ہے نہ کہ جو مخفی اور باطنی چیزیں ہیں ان میں نہیں لہذا یہاں پر جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ واضح دلیل ہے صحیح بخاری کی کہتے معاذ بن جبل مانوی کے ساتھ عشاء پڑھتے تھے اور اپنی قوم میں آ کر کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے جی ہاں اور جو فرض جو مسجد نبوی ہے وہاں پر ایک نماز کا ثواب جو ایک ہزار ہے فرض نمازوں کا ہے لہذا ہفتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھی کے ساتھ عشاء کی نماز ہی پڑھتے تھے ان کے ساتھ نفیر یا سنت کی نماز نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں تو کہ وہ اپنے آپ کو اس اجر سے محروم نہیں رکھنا چاہیں گے جو اجر ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے لہذا اسے معلوم یہی ہوا کہ تراوی پڑھنے والے یا سنت پڑھنے والے کے پیچھے انسان فرض نماز پڑھ سکتا کوئی حرج کی بات نہیں جی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وبرکاتہ شہر ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں کبھی ٹائم سے پڑھ لیے اور کبھی ظہر اور رقم کو ایک ساتھ جبکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں بھی رہتے ہیں اور بھائی کا سوال بڑا اہم ہے کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس عذر نہیں سوئے رہتے ہیں زہر اثر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور زہر کے وقت میں زہر کی نماز نہیں پڑھتے تو دیکھیے نماز دو ہی صورتوں میں انسان وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے یا تو انسان سو گیا ہو یا تو انسان بھول گیا ہو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منا یا انسلاط انفلاث ہے اجازہ کرا جب انسان نماز کو بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے ہی اس کا وقت ہے اور وہ منا انسلاط انفل صحہ ادا ادا ادست قضا جب کوئی آدمی سو گیا ہو تو جب وہ نیز سے بیدار ہو تب وہ نماز پڑھ لے تو دو ہی عذر ہیں جن عذر کی بنا پر انسان نماز کو بعد میں پڑھ سکتا ہے یا تو انسان حقیقی معنوں میں بھول گیا ہو یا تو انسان سو گیا ہو اور سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسا انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی کبھی سو گیا زیادہ تھکا مادہ تھا لوگوں نے جگایا بھی اسے لیکن نیند غالب آ گئی اس نے الارم بھی لگایا لیکن اس کے باوجود بھی نہیں اس کی نیند کھلی گہری نیند تھی گہری نیند اس کی تھی تھکا مادہ تھا تو اسی صورت میں اگر کبھی کبھار انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو جب وہ بیدار ہوگا تو نماز پڑھ لے کیونکہ اس کے پاس عذر ہے یا انسان دینی کاموں کے اندر مصروف ہو گیا بھول گیا اسے یاد نہیں رہا بھول گیا وہ تو اسی صورت میں جب اسے یاد آئے اسے نماز پڑھ لے وہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کرکٹ دیکھے انسان کوئی پروگرام دیکھے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت نکل گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ سب کرنا قطام جائز نہیں ہے اور یہ نماز چھوڑنا ہے اگر کوئی آدمی ہمیشہ سوتا ہے اور نہیں اٹھتا ہے یا اس انسان کی نیند کھلی بھی لیکن سستی کرتا ہے نماز پڑھنے میں کہتا بعد میں پڑھیں گے اور بعد میں کرتے کرتے نماز کا وقت نکل گیا یا انسان کو یاد ہے کہ نماز پڑھنا ہے لیکن پھر بھی بعد میں پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے کرتے کرتے نماز کا وقت نکل گیا تو ایسی صورت میں اگر آدمی نماز پڑھتا بھی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی گویا کہ وہ نماز کا چھوڑنے والا ہے نماز کو اللہ ابامن وقت کے ساتھ فرض کیا ہے ان اکانت المینہ کتاب موقوطہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے لہذا وقت پہ پڑھنا ہے آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہے اگر ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کارخانے جائیں گے آفس جائیں گے آپ کو کارخانہ اور آفس بند نظر آئے گا آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے آپ کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ اس کا ایک وقت ہے اسی نماز کا بھی وقت اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے لہذا جو وقت اللہ رب العالمین نے بتایا اسی وقت کے اندر انسان کو نماز پڑھنا ہے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے لیکن جب تک اس کا وقت ہے اس وقت کرے انسان پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن وقت نکلنے کے بعد بغیر کسی عذر کے بغیر کسی سبب کے چھوڑ دینا پڑھنا یہ گویا کہ اس کے بعد بھی اگر نماز پڑھتا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں امام ابن وسمین رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نماز کو جان بوجھ کر کے نہیں پڑھتا اس کے وقت پر اور وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ چاہے جتنا بھی پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ گویا کہ وہ نماز کا تاریخ ہے نماز کا چھوڑنے والا ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا وہ الارم لگاتا ہے ڈیوٹی کا اور ڈیوٹی جانے سے پہلے اٹھتا ہے نہاتا دھوتا وضو کرتا ہے نماز پڑھ کے پھر ڈیوٹی پر جاتا ہے اور اس کا ہمیشہ کا معمول ہے لیکن فجر پڑھ کر کے جاتا ہے تو امام ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا ہے کیونکہ وہ نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا بلکہ ڈیوٹی کے لیے الارم لگاتا ہے اس کی نظر میں ڈیوٹی زیادہ اہم ہے ڈیوٹی زیادہ پیاری ہے نماز کے مقابلے میں اس کی نظر میں ڈیوٹی کی اہمیت ہے نماز کی اہمیت نہیں ہے لہذا وہ اگر بعد میں بھی نماز پڑھتا گویا کہ اس نے وقت پر نماز ہی نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی وہ نماز کا تاریخ مانا جائے گا تو سونا اور بھول جانا یہ کبھی کبھی عذر ہو سکتا ہے یہ انسان کے لیے ہمیشہ عذر نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ زور اثر کو ایک ساتھ پڑھ لے تو گویا کہ اسے نماز کو چھوڑ دیا اس کے وقت پہ نہیں پڑھا اگر مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے لیکن اگر مسافر نہیں ہے تو اسی صورت میں اس نے نماز کا وقت کو نکال دیا اور جبکہ نماز کو اللہ ابرامی نے وقت کے ساتھ فرض کیا جب وقت پر پڑھے گا تبھی نماز ہوگی اگر مان لیجئے وقت نکل گیا جو کیا نام ہے روزے کا روزہ رمضان کے اندر فرض ہے اور اگر اس نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ اب وقت نکل گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا یا انسان مان لیجئے آپ دیکھیں کہ انسان کیا نام ہے حج ہے حج کا وقت ہوتا ہے انسان وقت نکلنے کے بعد حج کرنے کے لیے جائے کیا اس کا حج ہوگا امام ابن وسمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے لہذا وقت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اگر وقت نکل جائے گا انسان نماز پڑھے گا عذر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز گویا کہ اسے نماز کو پڑھا ہی نہیں گویا کہ اسے نماز کو پڑھا ہی نہیں اس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا خیال نہیں رکھا وہ اپنی مرضی کا مالک اپنی مرضی کا بادشاہ ہے جب چاہے نماز پڑھا جب چاہے چھوڑ دیا جب چاہے کر لیا جب چاہے نہیں کیا وہ اللہ اربامن کے مرضی اور حکم کے مطابق گویا کہ وہ نہیں چلتا ہے اور جب کہ ہمیں ہم اسلام کا مانا یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کا جیسا حکم ویسا ہم کریں گے تو اللہ نے حکم دیا نماز کو وقت پہ پڑھنے کا لہٰذا وقت پہ پڑھنا ہے اگر وقت نکلنے کے بعد انسان پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور گویا کہ اسے نماز پڑھی ہی نہیں لہذا ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے نماز اسلام کے اندر بہت اہم عبادت ہے دین توحید توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہی ہے اور نماز اللہ کے سر کے زمانے میں منافق بھی پڑھا کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر اوبے بن خلب کے ساتھ حمان کے ساتھ فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے اگر نماز صحیح نکلی تو ساری چیزیں انشاءاللہ صحیح ہوں گی اگر نمازی نہیں نکلی صحیح اور نماز ہی انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کے لیے تباہی مقدر ہوگی نماز بردلیل ہے نماز نور ہے اور قیامت کے دن پرسرات پر نماز پڑھنے کے ذریعے سے انسان کو روشنی ملے گی اس کے دیگر نیک امال کے ذریعے سے اس کو روشنی ملے گی اس لیے نماز جو ہے پابندی کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کسی مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ ایسی صورت میں اگر انسان نماز کو بعد میں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا نماز کو اس نے نہیں پڑھا ہاں اگر اس کے پاس عذر ہے جیسے میں نے بتایا کبھی کبھی ہو گیا انسان پر نیند غالب آ گئی نہیں اٹھ سکا تو اس کی بات الگ ہے جب وہ اٹھے گا نماز پڑھ لے گا لیکن روز کا معمول بنانا یا اکثر معمول بنا لینا یہ قطع ایسا کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز پڑھنے نماز پر قائم رکھے ہمیں بارے پوچھتے ہیں اور جب ان کے سامنے حدیث سے حال واضح کر دی جاتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو نماز کے تعلق سے بڑی کوتاہیاں تھوڑا تعلق کر لیں گے مسلمان ہو کر کے بھی نماز کیسے نہیں پڑھتے جبکہ پیک یہی ہے کہ ہمارے ملکوں میں چاہے شہر ہو چاہے دیہات تو جو آبادی ہے اس آبادی پر کیلکولیشن کریں اور دیکھیں نماز میں عادت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیرو میں پرسنٹیج ہوتا ہے تو پھر آج یہ کہ بہت بڑا المیہ ہے ہم سارے لوگوں کو اس کے دھیان دینی چاہیے کہ نماز جو ہے نمایا توحید کے بعد اللہ کے رسول نماز اچھا ہی ختم اور ہم لوگ اسی کے اندر ہوتا ہے روزہ اس کے بعد مقام ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کو سوال آیا کہ ایک پردہ نشین خاتون ہے جو شرعی لباس سے بہتر نہیں رکھتی ہے اور کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ یا بغیر اپنے شوہر کے ساتھ لیکن اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ مسجد مسجد میں جا کر کر کے نماز ادا ہیں ہیں جبکہ بہت سارے لوگ پھرتے کہ جانا جائے گا ایک خاتون کا سوال ہے کہ ایک خاتون حجاب خاتون ہیں پردہ کرتی ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیندار اور نئے خاتون بنائے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد کیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جا سکتی ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمنا صلا اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو اگر کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت اپنے شوہر سے مانگتی ہے تو شوہر کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے منع کرے بشرطے کی عورت پردے کا اہتمام کرتی ہے اور ان تمام آداب کا خیال رکھتی ہے جن کا خیال رکھنے کے بعد ہی عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات ہوا کرتی تھیں جو سب سے افضل ہیں سمجھ لیجئے اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد صحابہ اور صحابیات کا مقام مرتبہ ہے تو وہ باقاعدہ مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اور فجر کی نماز بھی دیگر نمازیں بھی جا کر کے پڑھا کرتی تھی اللہ کے صلی صلی علیہ وسلم کے زمانے میں اور باقاعدہ وہ پہلے وہ نکل جاتی تھیں اس کے بعد مزلو نکلا نکلا کرتے تھے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ جاتی تھیں تو فجر کی نماز میں خاص طور سے بتایا گیا کہ وہ اس طریقے سے پردہ کر کے جاتی تھیں کہ پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کون جو ہے کس کی بیوی ہیں کون خاتون ہیں اور تاریخی میں نکلتی تھیں اس طریقے سے تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے ان کے لیے جائز ہے اور مرد کو روکنے کا حق نہیں دیا گیا ہے لیکن ضروری شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر باقاعدہ پردہ ہو عورت بھی پردے کے ساتھ جائے اور وہاں جائے تو عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر عورتوں کے لیے باقاعدہ الگ انتظام ہے مسجد کے آخری کونے میں یا اوپر یا کہیں پر بھی اس طریقے سے امام کے پیچھے کہیں پر بھی تو ایسی صورت میں عورت کو کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ جائے وہاں پر نماز پڑھے اور عورتیں بھی آئیں گی تو بھی آپس میں میل محبت بڑھے گی جیسے مرد لوگ آپس میں ملتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ چیز عورتوں کے ساتھ بھی ہوگی تو عورتیں بالکل جا سکتی ہیں اور ان کو جانا چاہیے اگر کہیں مسجد میں انتظام ہے خاص طور سے جمعہ وغیرہ کی نماز ہے تو وہاں خطبہ ہوتا ہے خطبہ سنتی ہیں فائدہ ہوتا ہے یا مسجد کے اندر درس ہوتا ہے درس ان کو فائدہ ہوتا ہے تو عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہمارے یہاں جہالت ہے یا اس طریقے سے ان کے ہاں بہت زیادہ دین سے دوری ہے مردوں کے ہاں بھی ہے عورتوں کے ہاں بھی ہے تو مرد تو جاتے ہیں مسجدوں میں درس وغیرہ سن لیتے ہیں تو عورتوں کو بھی مسجد میں جانا چاہیے اگر انتظام ہے تو کہ اگر وہ جائیں گی تو انشاءاللہ انہیں اجر بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے دین کے اندر اضافہ بھی ہوگا لہذا عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ گھر میں عورت کا پڑھنا افضل ہے لیکن مسجد میں جانا عورت کے لیے جائز ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باقاعدہ جایا کرتی تھیں اور اگر وہ جائیں گی مسجد میں وہاں پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ ان کے دن کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور جماعت کا بھی ثواب ان کو انشاءاللہ ملے گا اگر وہ جماعت کے ساتھ جا کر کے وہاں پڑھتی ہیں تو بہرحال اگر اس رے کا انتظام ہے تو عورتوں کو جانا جائز ہے کوئی حرض کی بات نہیں جی ہاں چاہتے ہیں اشارہ کریں میں ان کا جڑے ہوئے ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی جراثا پوچھیں سوال سوال پوچھیے السلام علیکم یہ ہے جسے نماز کے سترے کے بارے میں کیا ہے جسے مان لیجیے اور جی۔ جی ہاں، سوال یہ ہمارے بھائی صاحب کا کہ کیا امام مقتدیوں کے سترا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ امام مقتدیوں کے لیے سترا ہوتا ہے اگر امام ہے نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو امام کے پیچھے کی جو صفحیں ہیں ان صفوں کے درمیان میں سے ضرورت کے تحت اگر آدمی نکلنا چاہتا تو نکل سکتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گدھی ان کے پاس تھی ہاں ان کو جگہ باندھا اور اس کے بعد صف کے درمیان میں سے وہ نکلے صف کے درمیان میں سے وہ نکلے تو امام جو ہوتا ہے ستھرا ہوتا ہے مقتدیوں کا لہذا دوران یعنی صف کے درمیان میں سے پیچھے کی صفحوں کے درمیان میں سے اگر کوئی انسان نکلنا چاہتا ہے تو نکل سکتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا وہ جو گناہ کہا گیا ہے اس شخص کے لیے جو جو جو بغیر سترے کے اور اس کے اور سجدے کے درمیان میں سے کوئی گزرتا ہو تو اسی صورت میں وہ گنہگار ہوتا ہے لیکن اگر امام ہے تو امام سب کا سترا ہوتا ہے لہذا سبوں کے درمیان میں سے انسان گزر سکتا کوئی حرض کی بات نہیں جی کوئی بھائی جو سوال کرنا چاہے گا اپنا جی،, جی،, جی بڑے بتائیں کون سا سوال ہے آپ کا جی میں بولیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے آج اپنا مائک کھولیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے مائک کھول دیکھا میں سمجھ نہیں آیا کہ مسجد والے کیا کہہ رہے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی نے سود سے کہیں کنواں بنوایا کھدوایا سود کی رقم سے اور اب اس کے بغل میں مسجد ہے اب وہ مسجد والے اس کنویں سے لائن لینا چاہتے ہیں تو کیا مسجد والے لے سکتے ہیں تو اس کا جواب دیکھیے یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس نے صرف مسجد کے لیے کی نیت سے اس نے نہیں بنوایا ہے بلکہ اسے عام لوگوں کے لیے یا جو وہاں پر غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے ایک نیت سے کہ لوگ پانی سے سیراب ہوں گے اس نیت سے اس نے کنواں کھدوایا تھا اب وہ اگر مسجد بغل میں ہے اس کے تو اسی صورت میں اگر وہ لوگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ خالص مسجد کے لیے اس نے نہیں کیا ہے خالص مسجد کے لیے اگر صرف مسجد کے لیے کھدوایا جاتا تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا جو ہمارے ہندوستان کے علماء کے جو فتوے ہیں اس کے مطابق جبکہ سعودی عرب کے جو علماء کے فتوے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جائز ہے کرنا اس طریقے سے نل وغیرہ بنوانا حمام وغیرہ بنوانا جائز ہے اور خیر کے تمام جگہوں پر وہ خرچ کرنے کے لیے اس کو جائز کہتے ہیں تو یہاں کے اگر فتویٰ لے لیں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے ملک کے علماء کے فتوے لیں تو اسی صورت میں بھی جائز ہوگا کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف مسجد کے لیے نہیں بنوایا تھا بلکہ وہ عام ان کا مقصد تھا گاؤں کے سارے لوگ جو مساکین یا غربہ یا اس طریقے جو مستحق ہیں وہ اس سے سیراب ہو رہے تھے پانی پی رہے تھے اب اس صورت میں اس سے اگر وہ لوگ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی جائز ہوگا جی کا جو پلاٹ ہے اسی کا تعلق سے تھوڑا سا مزید وضاحت چاہیے ایک آدمی کا ذاتی مکان ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ایک یا دو پلاٹس موجود ہیں اب وہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کو بیچنا ہے یا پھر اس میں مکان بنا کے کرائے پہ رہنا ہے تو اب اس حالت میں ان ذاتی مکان کے علاوہ جو پلاٹس پلاٹ یا پلاٹس موجود ہیں اس پر زکات کے تعلق سے رہنمائی دیکھیے بھائی کا سوال یہ کہ ایک آدمی کے پاس ذاتی مکان ہے اور اس کے پاس کچھ اور بھی پلاٹس ہیں لیکن ابھی وہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا کرنا اس کے اوپر تو دیکھیے ایک آدمی ایک سے زیادہ گھر رکھ سکتا ہے مان لیجیے کوئی آدمی ہے اس نے چار شادیاں کی ہیں اس کے پاس چار بیویاں ہیں تو وہ چار مکان بناتا ہے الحمد للہ جی سعودی عرب کے اندر ہے ایک ہے مدینے میں بھی گھر ہے مکے کے اندر بھی گھر ہے ریاض میں بھی ہے جدہ میں بھی ہے نہیں مثال بھی دے رہا ہوں مثال سے زیادہ بات میں آتی ہے تو ایک انسان جو ہے اپنے لیے ایک سے زیادہ گھر رکھ سکتا ہے ایک سے زیادہ گھر رکھ سکتا ہے یا اس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے اگر سوچ کر کے انسان بناتا ہے ہمارے استاد ہیں شیخ ہے ڈاکٹر فضل الرحمان سلفی مدنی حفظ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد اور فقی اور مفتی اور ان کی فتحوں کو جمع کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھی شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے تو میں ان کے زکوٰۃ کے فتح پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں ان سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنے بچوں کی گھر کی نیت سے زمین لیتا ہے تو کیا زکوٰۃ دے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں زکات نہیں دے گا کیونکہ وہ گھر کی نیت ہے چاہے اپنے لیے ہو چاہے بچوں کے لیے ہو تو اگر وہ گھر کے لیے رکھا ہوا تو اس پر کوئی زکات ہی نہیں ہے کوئی مطلب واضح ہے لیکن اگر اس کی کوئی نیت واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا گھر بنائے گا یا مکان بنا کر کے بیچے گا یا کرائے پر دے گا گھروں کو یا گھروں کو بیچے گا فلیٹس کو کوئی اس کی نیت واضح نہیں ہے تو اسی صورت میں جب وہ اس کی جیسی نیت ہوگی اس کے لحاظ سے کیا جائے گا جب وہ اس کی نیت اگر واضح گھر کے لیے تو زکوٰۃ نہیں واضح ہے یہ اور اگر یہ ہے کوئی اس کی نیت نہیں ہے تو اگر وہ مان لیجئے بیچے گا جب تو اس کی زکوٰۃ دے دے گا اور اگر وہ مان لیجئے اس کے اوپر وہ گھر بناتا ہے کرائے پر دینے کے لیے تو اس صورت میں کرائے پر دے گا تو اس کے بعد اس میں زکوٰۃ ہوگی جی ہاں تو اگر نیت واضح نہیں ہے تو جب وہ بیچے گا تو وہ زکوٰۃ دے دے گا اور اگر نیت تو واضح جس کے مطابق اس کے ساتھ حکم لگے گا جی ہاں السلام علیکم سر السلام میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے موبائل میں قرآن شریف کو لوڈ کر لیا موبائل بھائی کا سوال یہ ہے کہ موبائل میں انہوں نے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو کیا کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے تو آپ کنٹینیو اس سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دکان پر ہیں گھر پر ہیں تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھیے زیادہ بہتر ہے یہ مصحب جو ہے ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ عزر ملے گا زیادہ بہتر ہے لیکن جہاں تک پڑھنے کی اور جواب کی بات ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں انسان کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے انسان ٹرین میں ہے اس کے پاس یا سفر میں ہے مان لیجیے اس کے پاس قرآن نہیں ہے یا اسی جگہ پر ہے تو آدمی لے لے قرآن کو موبائل میں اور اس سے پڑھے الحمد کوئی حرض کی بات نہیں ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ انسان اٹھائے لیکن اگر انسان گھر پر ہے دکان پر ہے تو مصحف رکھے قرآن رکھے اور دے کر کے پڑھے دے کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہا کہ بھائی دے کر کے پڑھو کیوں قرآن موبائل میں پڑھتے ہو دے کر کے قرآن پڑھو دے کر کے پڑھنے میں زیادہ انسان کے لیے بہتری اور بھلائی ہے تو انسان اگر دے کر کے پڑھے زیادہ ٹھیک ہے لیکن پڑھنا جائز ہے انسان کے لیے قرآن کو موبائل میں سے دے کر کے کوئی بات نہیں جی ہاں نہیں ہوئے لوگ ہیں جو دیتے مل رہے ہیں گزارا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دور رکھتے ہیں ایک اور سوچا چھوڑتے ہیں تو قرآن ہوگی کیا سراسر باطل ہے قرآن جو موبائل کے اندر ہے وہ اسکرین پر نظر آتا ہے اس کے حروف اس طریقے سے لکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں جیسے پیپر پر رہتے ہیں اور پھر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے الحمد انسان ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے ٹرین میں ہے کسی جگہ پر ہے اور اس کے پاس قرآن نہیں ہے اسے یاد نہیں تو کیا کرے اور اس کے پاس وقت ہے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو قرآن سب سے بڑا ذکر ہے لہذا اسے پڑھے انسان تو یہ سب کہنا کہ اس کے اندر آپ لوڈ کریں گے اور پھر ہمام جانا پڑے گا تو بھائی ہمام انسان کو جانا پڑے گا تو کیا ہو گیا وہ تو اندر ہے نظر تو نہیں آتا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے اس کے اس کے اندر تو خالی اسکرین پر وہ عکس ہے اس کا سمجھ لیجیے حروف تو نظر نہیں آتے ہیں باہر سے اور یہ مثال اگر آپ مانیں گے تو جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو بھی ہمام نہیں جانے دیں گے آپ اس کے دل کے اندر بھی قرآن رہتا ہے بیچارہ وہ ہمام نہیں جائے گا وہ کیا کرے گا کوئی مسلمان نہیں جا پائے گا سب کے مسلمان کے دل میں قرآن رہتا ہے تو اس لیے کہ شوشے چھوڑنا یہ سب جہالت کی بات ہے لا علمی کی بات ہے اور جو ہے کیا نام ہے بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن انسان کے پاس موجود ہے تو قرآن سے پڑھے زیادہ بہتر ہے لیکن کبھی کبھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نہیں اس کے پاس قرآن سے کیا کرے گا ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے اور لوگوں نے اس کو بنایا تو اس کے انسان استعمال کرے جیسے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں دروس ہو رہے ہیں الحمد اس کا صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں تو اس طریقے اب آپ زبان ہی دیکھیے انسان زبان سے گالی بھی دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو کیا کہیں گے زبان سے تم نے گالی جھوٹ بولا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے کیا کہیں گے اس کو بھائی وہ جھوٹ بولا گالی دیا اس کو سزا ملے گنا گُنہ گار ہوگا وہ لیکن آپ اس کو بھلائی سے کیوں محروم رکھ رہے ہیں کہ وہ زبان سے جو ہے گالی دیا تو زبان کو قرآن کے لیے اسی زبان کو کیسے استعمال کرے گا اسی موبائل میں گانا بھی ہے اسی موبائل میں فون جو ہے فلم بھی ہے اسی موبائل میں قرآن بھی ہے تو اسی اسی انسان کے دل میں جھوٹ بھی رہتا ہے اسی زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور اسی دل کے اندر انسان جو ہے گانا بھی یاد رکھتا ہے مان لیجئے گانا کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت سب کو یاد ہی ہو جاتا ہے آج کل گانے اتنے سنے جاتے ہیں انسان کہیں گزرتا ہے اس کے کان سے گانے کی آواز آ جاتی ہے تو سن کر کے ایک دو جملے انسان کو یاد ہو جاتے ہیں تو انسان کے دل میں گانا بھی ہے مان لیجئے اس کے دل میں قرآن بھی ہے تو کیا کہیں گے قرآن کو نکال دو مت یاد کرو قرآن کو جس دل کے اندر گانا ہے تو یہ لوگوں کو خیر سے محروم رکھنے والی بات ہے یہ اس لیے لوگوں کے پاس فقات اور دین کی کا شعور اور سوجھ بوجھ نہیں ہے اس لیے <clears throat> بناوٹی مفتی لوگ ہیں اسے لوگوں سے باہر دور رہنا چاہیے جیسا میں نے دیکھے اگر آپ سوال کر سکیں تو کریں Thank you.